کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ سلور کے کٹورے سے آگ نکالتے ہیں یا ہیٹ نکالتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے اس میں راکھ بھی بنی ہوئی رہتی ہے جو پیالہ ہوتا ہے نا اس کے اندر راکھ بنی ہوئی رہتی ہے اور بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے وہ تو یہ کیسے کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو جلا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ لوگ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں گھر والوں کو کہتے ہیں مریض کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ایک سلور کا کٹورا لے کے آؤں یعنی ایلومینیم وغیرہ جیسے ہوتے ہیں نا سلور کے کٹورے وہ لانے کہتے ہیں اور اگر نہیں ہے نا تو ان کے پاس ریڈی رہتا ہے وہ گھر سے لے کے آئے ہوئے رہتے ہیں ساتھ میں پھر اگر گھر والے ان کو دے دیتے ہیں کٹورا تو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو اچھے سے دھو کے لے کے آؤں یعنی کلین کرو پانی سے اچھے سے صاف کرو کہ اس میں کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو تو یہ دھو کے لے کے آؤں اب جب دھلا کے جب وہ سلور کا پیالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کو تو وہ کیا کرتا ہے پوچھتا ہے اس کو اور بتاتا ہے دیکھو اس میں کچھ ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے صاف ہے یعنی یہ یقین دلانے کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہم نے لگائے یہ ویسا ہی کٹورا ہے اور آپ کا ہی کٹورا ہے اگر آپ نے دیے تو اور پھر کیا کرتا ہے ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اس اس پیالے کو پیچھے سے رگڑنا شروع کرتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے کہ وہ کچھ عمل کر رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے دراصل اس نے ہاتھ کو پہلے سے ہی کیمیکل لگا کے آیا ہوا رہتا ہے کوئی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو وہ لگا کے آتا ہے اور وہ جب لگایا جاتا ہے نا تو نظر بھی نہیں آتا کہ ہاتھ پر کیمیکل وہ ہے تو وہ کیمیکل لگاتا ہے اب اس کیمیکل کا میں نام نہیں لوں گی کیونکہ مجھے کسی کو سکھانا نہیں ہے کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے تو یہ کیمیکل لگا کے آیا ہوا رہتا ہے تو وہ کیمیکل اس پیالے کو اچھے سے لگا لیتا ہے کور کر دیتا ہے تو کیا آپ آپ کے ہی پیالے کو اس نے کیا کیا کیمیکل لگا کے دے دیا اور پھر کیا کرتا ہے جو بھی مریض یا مریضہ ہوتی ہے اس کو لٹا دیتا ہے اور اس کا کرتا اوپر کر کے ناف کی جگہ اوپن کر دیتا ہے ولا قوت اللہ بلّا یعنی سوچے کہ رشتے دار سامنے کھڑے ہیں اور لڑکی کا کرتا وہ اوپر کر رہا ہے لیکن غیرت دیکھیں کہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے تو کچھ نہیں کہتے اور سامنے ان کے لڑکی ننگی پڑی ہوئی ہے اس کی جو ناف ہے وہ کھول دیا ہے اس نے ناف کی جگہ کو کیونکہ گھر والے اسے نیک انسان سمجھ رہے ہیں اب یہ پیالہ کیا کرتا ہے اب یہ مریضہ لیتے ہیں ہم اس مریضہ کے پیٹ پہ وہ پیالہ رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے پکڑنے کے لیے اس پیالے کو اور دور بیٹھ جاتا ہے اور کچھ پڑھنے لگتا ہے ایسا ایکٹنگ کرتا ہے کہ میں کچھ عمل کر رہا ہوں کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسے ہی وہ ناٹک کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑے ٹائم بعد وہ جو مریضہ ہوتی ہے وہ چلانا شروع کرتی ہیں کہتی ہے کہ بہت گرمی ہو رہی ہے ہیٹ ہو رہی ہے گرم ہو گیا ہے پیٹ کے اندر گرمی محسوس ہوتی ہے اس کے ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں تو وہ چیکنا شروع کرتی ہیں یا تو مریض رہا تو مریض یا مریضہ ہے تو مریضہ جو بھی ہے اب ہم نے کیس لیے لڑکی کی تاکہ لوگوں کو تھوڑی تو غیرت کی جاگے کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے بہرحال اب یہ چیختی ہیں تو کہتا ہے صبر کرو صبر کرو میں تمہارے جن کو جلا رہا ہوں ایسا کہتا ہے وہ جین کو جلا رہا ہوں حالانکہ وہ جو کیمیکل لگا ہوا تھا نا اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ سلور پیالے کو یا سلور چیز جو ہوتی ہے نا اس کو لگائی جائے تو اس میں ہیٹ نکلتی ہیں ایون اس کے اندر راکھ بھی بن جاتی ہے راکھ اندر باقاعدہ ہیٹ ہی نہیں بلکہ راکھ بن جاتی ہے اور وہ جادوگر کہتا ہے دیکھے میں نے اس کے جن کو جلایا حالانکہ وہ کیمیکل کی خاصیت ہے کہ اس چیز کو سلور والا جو جو بھی برتن ہے اس کو گرم کرنا اس کے اندر اتنی ہیٹ اگر آ جائے تو بہت زیادہ جب ہیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر راکھ بننا یہ اس کیمیکل کی خاصیت ہے اسی وجہ سے وہ اندر راکھ بن گئی ہے اب جو بھی لوگ ہیں رشتے دار بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے یہ صحیح بول رہا ہے اور اس طرح لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور آگے پھنستے جاتے ہیں جو بھی ڈیمانڈ کرے گا جتنا پیسہ مانگے گا وہ دینا پڑے گا اور وہ بھی چالاک رہتا ہے یہ جو شوبتے باز رہتا ہے یا جادوگر رہتا ہے وہ بہت چالاک رہتا ہے کیونکہ اب گھر دیکھ لیا اس نے یا پھر جو بھی مریض آتا ہے اس پر سے وہ پہچان لیتا ہے کہ کیسے ہوں گے پیسے والے ہوں گے کیا ہوں گے تو اس حساب سے وہ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور پھر اچھی طرح ان کو لوٹ لیتا ہے یاد یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہو رہی ہیں ایک تو پیسہ تو پیسہ گیا ایمان بھی گیا اور عزت بھی گئی کیا عزت رہی لڑکی کو تم ننگا اس کے سامنے کھلا رکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں یاد رکھیں یہ سب بیکار چیزیں ہیں دیکھیں سائنس کی چیزیں یہ شعبے باز اور جادوگر استعمال کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ جو شوبدے باز اور جادوگر ہے نا وہ سائنٹسٹ سے بھی دو قدم آگے پہنچ گئے ہیں <laughs> تو ذرا چوکنے رہے اور لوگوں کو بتائے بھی صرف سنے نہیں میری بات بہرحال اللہ ہم سب کی ایسی چیزوں سے حفاظت کریں آمین